بسم اللہ الرحمن الرحیم امت اسٹوڈیو شیخ ابو اللہ گیارہ ستمبر کا دن وہ خوش نصیب دن تھا جب عالمی ستمگر امریکہ کی کمر ٹوٹنے کا سلسلہ شروع ہوا اس زخم کے فوراً بعد فرعون زمانہ بش نے تمام حکومتوں کو اپنی اپنی صفحے جدا کرنے کا حکم دیا یا ہمارے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ چنانچہ پاکستان کے عقل بند حکمرانوں نے طالبان سے منہ موڑا اور عالمی برادری سے رشتہ جوڑا جس کے تین بنیادی اسباب بیان کیے گئے نمبر ایک اقتصادی ترقی اور معیشت کی مضبوطی نمبر دو مسئلہ کشمیر کا حل نمبر تین پاکستان کی سلامتی اور سرحدوں کی حفاظت آج ساڑھے چار سال کا عرصہ اس فیصلے کو ہو چکا ہے لیکن مذکورہ باتوں میں سے کوئی بھی بات پوری نہ ہوئی البتہ امریکی مفادات ضرور پورے ہوئے اقتصادی ترقی اور معیشت کی مضبوطی کا حال خود منہ بولتا ثبوت ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں وہ پٹرول جو سن دو ہزار ایک تک انتیس روپے فی لیٹر ملتا تھا وہ آج بش کی دوستی کی برکت سے اٹھاون اور ساٹھ روپے فی لیٹر مل رہا ہے اور وہ چینی جو پہلے بیس روپے فی کلو دستیاب ہوتی تھی وہ آج پینتالیس روپے فی کلو مل رہی ہے دوسری مثالیں اور بہت ہیں لیکن ان مذکورہ مثالوں سے ان پڑھ آدمی بھی وطن عزیز کی اقتصادی ترقی کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے رہی بات مسئلہ کشمیر کی مدت ہوئی کہ بسیں چلائی گئیں ہندوستانی زیر ناف ثقافت کو فروغ دینے کے لیے زنا کاروں اور بدکاروں کے دوروں کے تبادلے ہوئے فحاشی پھیلانے والے وفود وہاں سے آئے اور یہاں سے گئے لیکن اصل مسئلہ جوں کا توں رہا ظلم و ستم کا بازار مزید گرم ہو رہا ہے اور مجاہدین کشمیر کی قربانیوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے پرویز کا آقا بش پاکستان آیا مسئلہ کشمیر حل کرنے چنانچہ اس نے اپنے غلام پرویز کو دہشت گردوں کے خلاف ٹھیک ٹھیک چوکیداری کرنے پر شاباش دی اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کا حکم دیا اور کشمیر میں بدماشی مچانے والے ہندوستان کے ساتھ ایٹمی معاہدے تک کیے اور اسے مسئلہ کشمیر بارے ٹوکا تک نہیں ہندوؤں نے باوجود گائے کے بندے ہونے کے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 موجود تعلقات کی حقیقت واضح کر دی پرویز نے پاکستان کی سلامتی کے نام پر نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان قوم کو احمق بنایا گیا آج وہی قوم دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی سرحدیں محفوظ نہیں رہی امریکہ جہاں بھی چاہے حملہ کر دیتا ہے باجوڑ کا حملہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کمانڈر نیک محمد جنوبی وزیرستان میں امریکی حملے سے شہید ہوئے جنوبی وزیرستان محسود کے علاقے میں بھی امریکی میزائل برسائے گئے اور شمالی وزیرستان میں آئے روز امریکی طیارے حملے کرتے رہتے ہیں اور جاسوسی طیاروں کا پاکستانی حدود میں پرواز ایک معمول کی بات ہے جسے بچہ بچہ جانتا ہے کسی سرکاری تردید و تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج پاکستان کی سلامتی کا عالم یہ ہے کہ بلوچستان میں پاک فوج پاکستانیوں کے خلاف لڑ رہی ہے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک فوج پاکستانیوں کے خلاف لڑ رہی ہے مردار ہو رہی ہے جہنم رسید ہو رہی ہے کبھی کراچی میں دھماکہ کبھی پشاور اور کوئٹے میں کسی میزائل کا رخ اسلام آباد کی طرف ہے تو کسی بارودی سرنگ کا مدفن لاہور ہے یہ ہے پاکستان کی سلامتی اور تحفظ جس کا خواب غلامی کے سے پرویز نے دیکھا تھا اور جسے اس کے دانشوروں نے سراہا تھا پاک فوج کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کے مقاصد کو سمجھے اور یہود نصارہ کی غلامی اور بش کے تلوے چاٹتے ہوئے جہنم رسید نہ ہو ایمان تقوا جہاد فی سبیل اللہ کے معنی پر غور کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارے فوجیوں کی ماں بہنوں اور بیٹے بیٹیوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے آپ ایک فوجی یا ملیشیا کی ماں یا باپ ہیں آپ نے تمنا کی ہوگی کہ آپ کا فرزن اسلام اور وطن عزیز پر اپنی جان نثار کر کے کامیاب و کامران ہو لیکن آج آپ کا فرزن کافروں کا اتحادی بن کر امریکہ کے جھنڈے تلے مجاہدین اسلام کے خلاف لڑ کر اپنی دنیا و آخرت برباد کر رہا ہے اور مردار ہو کر خوراک کے جہنم بن رہا ہے کیا آپ اپنے لخت جگر کا یہ بدترین انجام پسند کرتے ہیں آپ ایک فوجی کی شریک حیات ہیں یقیناً آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کا ہم سفر آپ کے لیے سرمایہ استخار ہو نہ کہ ذلت و غلامی کا دھبا آپ ایک فوجی کے بھائی بہن ہیں آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کا بھائی شاہین بنے نہ کہ گد شیر بنے نہ کہ گیدڑ آپ ایک فوجی کے بیٹے یا بیٹی ہیں آپ کی آرزو ہوگی کہ آپ کے والد کی تاریخ آپ کے لیے قابل فخر و اعزاز ہو نہ کہ ذلت و رسوائی کا سامان اے پاکستان کے مسلمانوں آپ میں سے کوئی بھی نہ چاہتا ہوگا کہ پاک فوج کا منہ کالا ہو بلکہ پاک فوج پر تقریباً اسی فیصد بجٹ صرف اس لیے خرچ کیا جاتا ہے تاکہ دین کا بول بالا ہو ہمارے وطن اور عوام کا سر اونچا ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر آپ کی یہ تمنا اور آرزو ہے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر پاک فوج کی توانائی بش کی شکست پر ضائع نہ کریں اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے دیں مجاہدین نے کل روس کا ریڈ اسکوائر گرتے دیکھا تھا آج امریکہ کا وائٹ ہاؤس گرتا دیکھیں گے انشاء اللہ نصر اللہ وفت فتح قریب مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے اور فتح نزدیک ہے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے و عید الحم من قوا یعنی کافروں کے خلاف جہاں تک ہو سکے تیاری مکمل کر رکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان القوت الرمیو الا ان القوت الرمیو الا ان القوت الرمیو خبردار قوت پھینکنے میں ہے خبردار قوت پھینکنے میں ہے خبردار قوت پھینکنے میں ہے دور حاضر کے حالات بخوبی گواہ ہیں دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف خوب خوب تیاری کی آج وہ مسلمانوں کے قرآن کی بھی توہین کر رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور جہاں مسلمانوں کو چاہے وہاں مارتے ہیں اور مسلمان اف تک نہیں کر سکتے چنانچہ اللہ جل جلالہ کے ارشاد کے مطابق کافروں کے خلاف جنگی تیاری کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اگر ہم اسی طرح جہاد کی تیاری سے دور رہیں تو اس سے بھی سخت ترین ذلت و خواری کا ہمیں منتظر رہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ اگر تم لوگ جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ جل جلالہ تم پر ذلت و خواری مسلط کر دے گا اللہ جل جلالہ نوجوانوں کے اندر جوش و جذبہ اور غیرت ایمانی پیدا فرمائے اس میں اضافہ فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان رب العالمین